دکھائیل مرا تعالیٰ اسرائیل سے فرمائے گا تو بھی مر جانے ایک مخلوق ہے جیسے اور تھا ایسے ایسے ہی تو ہے اگر ہوتا نا زمین آسمان سلامت تو اس وقت جو اسرائیل چیخ مارے گا زمین آسمان پھٹ جاتا سب مٹا دیے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انگل ملوک الگ الگ فرمائے گا من کا نبی شریف ان کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے پھر دوبارہ گا من کان علی شریف کے کوئی میرا ہے تو سامنے آیا ویسے دوبارہ کہے گا من کان علی شریف فلیا کلیا کوئی میرا ہے تو سامنے آئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا این کمل بادشاہ این الجبارون ظالم کہاں این المتقدرون تکبر والے کوئی حسن پہ نازاں کوئی جوانی پہ نازاں کوئی ملک مال پہ متقدر کوئی قوت اور طاقت پہ متقدر کوئی مال اور دولت اور خزانوں پہ متقدر کہاں گئے وہ چمکتے چہرے وہ خوبصورت چہرے کہاں چلے گئے کوئی ہو تو بولے یہ من الملک اليوم کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب نہیں دے گا اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ غالب کی حکومت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذي اعیدها میں نے دنیا بنائی مٹائی پھر تمہیں دوبارہ زرعی یونیورسٹی سمیت زندہ کر دوں گا اب تمہارے پھول پتوں کا نہیں تمہاری ذات کا حساب لوں گا بولو کیا کر کے آئے ہو میرے لیے اینی میدا قدم تھا آج کیا لایا ہے سامنے لاؤ کیا مرد کیا عورت اللہ یوں فرشتے پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور وہ یہ وقت ہوگا کہ انسان ایسے جیسے بکری کا بچہ کام کا جو ابھی بھی پیدا ہوا ہو تو وہ کام کا ایسے انسان کام گے تھر تھر تھر تھر تو یہاں کیا لایا دکھاؤ مجھے یہاں کیا لایا دکھاؤ مجھے اللہ اس کائنات کو ٹوٹنے کی جگہ بتاتا ہے مسافر خانہ بتاتا ہے ابدی گھر جنت بتاتا ہے اور جہنم بتاتا ہے کامیاب کامیاب وہ نہیں جو کی ڈگری لے لے کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے اور دو ضبط سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے ناکام وہ نہیں جو اس میں فیل ہو جائے ناکام وہ ہے جس پر کل اللہ ناراض ہو جائے اور وہ جنم ان کے فیصلے کا شکار ہو جائے اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان فلاں فلاں کا بیٹا فلان کا بنت فلان فلان فلاں فلاں کی بیٹی ناکام ہو گیا ناکام ہو گئی اب کبھی کامیابی نہیں دیکھیں گے کس بات پہ ناکامی ہوگی جب نیکی بدی کو تولا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا یہ بازی ہار گیا کوئی سمیسٹر سسٹم نہیں اب یہاں کوئی اگلا چانس نہیں یہاں ہار تو ہار گئے جیتے تو جیت گئے اور جو یہ اعلان ہوگا کہ یہ ہار گیا بازی تو اگر مرد ہے تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں اس کو جبڑے سے پکڑیں گے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے نیچے والے جبڑے کو پکڑ لیں گے اور یوں گھسیٹیں گے کہے گا مجھ پر رحم کرو رحم کرو اور کہیں گے جب سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں اور اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو فرشتے اسے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے اور وہ گھسٹتی چلی جائے گی کہ مجھ پہ رحم کرو مجھ پہ رحم کرو فرشتے کہیں گے سب سے بڑے رحیم نے تم پہ رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں میرے بھائی اور بہنوں یہ ناکام ہے جسے روٹی نہیں ملی وہ ناکام نہیں یہ ناکام ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک اللہ عبادہ یا عباد یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے کیونکہ لہم من من فوقہم النار ومن تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی لہم من جہنم جہم ان کے بستر آگ کے ہوں گے من فوقہم غواش اس پر چادر آگ کی ہوگی من ماء صدید پیپ کو کھولا کے پلایا پلایا جائے گا اور زخموں سے نکلی ہوئی گندگی وہ ان کا کھانا ہوگا اور اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی جو ان کے حلق میں اٹک جائیں گی وہ نیچے اترے گا نہیں نہیں سلام تعام اللہ مری اور غسلین اور جو یہاں حلق میں اٹک جائے گا جب حلق میں اٹکے گا کہیں گے پانی پانی پانی لاؤ نوالا نیچے اتارے جب پانی آئے گا لوہے کے پیالے میں تو ایسا گرم ہوگا جب اس کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کا گوشت پگل جائے گا اور جب منہ کے قریب کریں گے تو پورے چہرے کی کھال ادھر پہ پانی کے اندر آ جائے گی لیکن اس کے باوجود وہ پینے پہ مجبور ہوں گے وہ پیئیں گے ان کے اندر ایسی آگ ہوگی کہ سات سمندر بھی پی جائیں تو آگ نہیں بجھ سکتے یہ ناکام ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ قابل رحم ہیں یہ ہیں جن پہ آٹھ آٹھ آنسو بنائے جائیں اور جس کے لیے کامیابی کا اعلان ہوا فلان بنو فلاں فلان تو بن تو فلاں فلاں فلاں کی بیٹی کامیاب ہو گئی اب کبھی ناکام نہ ہوگی فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا اب کبھی ناکام نہ ہوگا اس اعلان کے ہو چاہیے ایک دم اللہ تعالیٰ جنت کا جوڑے پہنائے اور یہ قد بھرنا شروع ہو جائے گا آپ نے کبھی کرین سے ڈنڈا نکلتا دیکھا جو اوپر جا ایسے ہر مرد عورت کا قد اٹھنا شروع ہو جائے گا اور جا کر ایک سو پچیس فٹ پہ جا کے کھڑا ہو ایک سو پچیس فٹ کی لمبائی جس پر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور ہوا جیسے یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین ہیں ایسے ہوا علیہ السلام دنیا کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ حسین ہیں ہوا جیسی حسین اور دنیا میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمائی اور یوسف علیہ السلام تو خیر ویسے ہی ساری دنیا مرد عورتوں میں سے آدھا حسن لے گئے وہ تھی شطر الحسن پتہ نہیں کیا تھے شطر الحسن شطر کسے کہتے ہیں آدھا آپ نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا جو ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا آدھا حسن لیے ہوئے ہیں آدھے کا کیا مطلب آدم علیہ السلام سے آخری انسان کو جو حسن تقسیم ہوا اس میں سے پورا آدھا یوسف علیہ السلام کے پاس ہے باقی آدھا ساری دنیا کو تقسیم ہو رہا ہے آئندہ بھی تو تقسیم ہونا ہے نا وہ تقسیم ہو رہا ہے آدھا پورا یوسف علیہ السلام لے گئے تو جم یہ اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ اس کا قد اٹھا کے ساٹھ ہاتھ اونچا کر دے گا اور جنت کے جوڑے پہنا دے گا اور جنت کے زیور پہنا دے گا اور جنت کا تاج سر پہ سجا دے گا اور مردوں کے چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی اور عورتوں کے بال سر سے بڑھتے ہوئے پاؤں کی ایڑی تک چلے جائیں گے اس میں ایسی چمک ہوگی کہ چند بال توڑ کے زمین پہ رکھ دیے جائیں تو سارے جہان میں خوشبو بھی پھیل جائے اور روشنی بھی پھیل جائے اور جو ان کے سر کی مانگ ہوگی اس میں سے ایسے چمک نکلے گی جیسے چمک کا سورج ہوتا ہے ایسی شوائیں نکلیں گی ان کے سر کی مانگ سے اور اللہ ان ان ان کے کے کے چہرے چہرے پر اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا نور من نور اللہ تعالی اللہ ان کو اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور سجا دے گا اور ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی حور پر بھی ستر ہزار گنا زیادہ حسن اللہ عطا فرما دے گا اور جنت کی حور کا حسن وہ ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں مردوں کو کو خطاب کرے تو وہ زندہ ہو جائیں اور زندوں سے بات کرے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو کائنات معطر ہو جائے گا اس سے ستر ہزار گنا زیادہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے یہ سوال کیوں پیدا ہو کہ چونکہ انسان تو گارے مٹی سے بنا ہے اور جنت کی عورت مشک زعفران سے بنی ہے پھر اس کے حسن کی قرآن تعریف کرتا ہے تو لہٰذا حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا کہ کون افضل ہے وہ یا ہم کا تم کام کیسے ہم کہتے ہیں مطلب ہم تو مٹی سے بنی وہ زعفران مشک اندر سے بنی تو آپ نے فرما بے سلاط ہننا کا تمہاری نمازوں کی وجہ سے اور سیاح ہننا تمہارے روزوں کی وجہ سے وہ عبادت ہننا اللہ کی مان کے چلنے کی وجہ سے البص اللہ وجوہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں پہ نور کی چادر چڑھا دے نور کی بارش کر دے گا وہ جساد الحریر تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دے گا بے وجوہ تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے الحلل تمہارے جوڑے رشمی ہوں گے الحلش سونے کے زیورات اللہ تمہیں پہنائے گا ایک روایت میں آتا ہے جو فرشتہ زیور بنا رہا ہے جنت میں وہ زیور جن سانچوں میں بناتا ہے وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا تو وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ بنائے گا اور جو اللہ پہنائے گا اور ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکا دے ادنا موتی انیس سو تراسی میں انگلستان گیا تھا میں جماعت میں میں بیمار ہو گیا جماعت واپس آ گئی میں دو مہینے رہا ایک ایک دفعہ ساتھی میرے پاس آپ کوہ نور ہیرا دکھاؤں میں نے کہا ضرور دکھاؤ وہ ملکہ وکٹوریا کے تاج میں لگا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور نور کا پہاڑ علاؤدین خلجی کا نام سنو گا اس نے دیوگری کی ریاست فتح کی حیدرآباد دکن میں تھی ہندوؤں کی ریاست جب اس کے خزانے کو اس کے لیے کھولا گیا مال غنیمت کے طور پر تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا جب علاؤدین کی نظر پڑی تو اس کے منہ سے نکلا کوہ نور تو نور کا پہاڑ ہے وہاں سے اس کا نام کوہ نور پڑا لیکن میں نے دیکھا کیا وہ کیا وہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو آنے کا اتنا سا ہیرا ہے وہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ہے وہ سب سے قیمتی ہے ملکہ وکٹوریا کی سلیب کے تاج کے اوپر سلیب ہے اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے لیکن جنت کے مرد اور عورت کو جو اللہ تاج پہنائے گا اس کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا تو جب یہ جب یہ کامیابی کا نقشہ بنے گا تو اب یہ اللہ کہے گا جاؤ اپنے رشتے داروں کو بتاؤ تو آتے یہ اعلان کرے گا اعلان نعرہ لگائے گا یعنی جیسے یہ جو کوئی جی جاتا ہے تو یہ اسی کی ایک لفظی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ منوچ یہ کتاب ہو گئی نہیں جس مرد عورت کا پیپر کلیئر ہو گیا اور سیدھے ہاتھ میں آئے گا سر کہ تم کیا ہوا کرو ہاں، کتاب یا میرا پیپر پڑھو میرا تھیسس سلیکٹ ہو گیا میرا مطالعہ پاس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا ایک رو کتاب یا میرا پیپر پڑھو ایک رو کتاب یا دیکھو میرا پیپر پڑھو سب پاس ٹک مارک لگے ہوئے اب تو کیسے پاس ہو گیا گئی نہیں بنن ترن نہیں مجھے حصہ دیا مجھے پتا تو میرا حساب ہونے میں تیاری کر پڑا میں پڑھ پڑا تم کھیلتے رہے تو یہاں تو گوٹی لگ جاتی ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں لگے گا یا تو کسی اور کو بٹھا کے پیپر حل کرا لیے جاتے ہیں وہاں کیسے ہوگا وہاں تو خود ہی پاس ہونا پڑے گا تو جب وہ کہے گا نا انی غرن ملاقن حصہ دیا مجھے پتہ تھا میرا حساب ہونا ہے فوراً آسمان سے اللہ جواب دے گا فہوت عیشت دیا فی جنت عالیہ نالیا قطوف کلو شروح فی الایام الخالیہ یہ میرا بندہ یا بندی یہ اعلیٰ زندگی کے مالک بن گئے وہ جو تخیلات میں گھر بناتے تھے سجاتے تھے اور مصیبت یہ ہے سجانے بنانے کے بعد وہ خود ہی چھوڑ کے جا کے مٹی کے ریس میں سو جاتی ہیں کتنے قیمتی قیمتی بیڈ شیٹیں لا کر بڑے قیمتی قیمتی کمبل منگوا کر اوروں کے سپرد کر کے خود مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہیں بڑے عالی شان خواب گاہوں کو جن میں کوئی مچھر آئے تو مارا جائے مکھی آئے تو ماری جائے نہ مچھر برداشت نہ مکھی برداشت آج دیکھو اس گھر میں یہ پڑی ہوئی ہے اس کے چہرے پہ کیڑوں کا راج ہے جس چہرے کو سجایا گھنٹوں سجایا جس وجود کو مہکایا آج اس وجود کو قبر میں تار تار کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے یہی تجھ کو دھن ہے تو ہوں سب سے آلہ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے نے ظاہر دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس کے جنازے آپ کو قریب قبرستان ہے روز یہاں سے جنازے گزرتے ہیں روز یہاں سے واویلا کرتی ہوئی خلقت گزرتی ہے آہو بکا آہو پگا یہ فیصلہ باد ہے یہ آپ کے پچھواڑے یہ ہے فیصلہ باد یہ فیصلہ باد نہیں ہے ادھر جو جاتا ہے کبھی لوٹ کے نہیں آتا روز یہاں سے لوگ جاتے ہیں پھر لوٹ کے نہیں آتے سب وہ کیا کہا اور ذات اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب خاص پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا کون کب تک روتا ہے اپنی ماؤں کو اور کوئی کہاں تلک روتا ہے اپنی بیویوں کو اور بیویاں کب تک روتی ہیں اپنے خاندوں کو کہتے ہمارے گھر کا چراغ بجھ گیا اب اس گھر میں کبھی روشنی نہیں آئے گی ایک سال کے بعد دیکھا کہ وہیں راگ رنگ کی محفلیں ہیں وہی ہزاروں چراغ ہیں وہیں گانے بجانے ہیں جہاں یہ بین سنے گئے تھے کہ ہمارے گھر کی شمع بج گئی اس گھر میں کبھی روشنی نہیں آئے گی اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں ہوں گی وہیں جا کے دیکھا اس ٹوٹ جانے والے گھر کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں ہم سے بڑا نادان کون ہوگا آج اللہ کا اعلان سنو آ میرا بندہ اب مجھ سے وہ گھر لے لے جو تو کہتا تھا میرا ایسا گھر ہو میرا ایسا گھر ہو میری ایسی سجاوٹ ہو ایسی سجاوٹ ہو ادھر ٹھوکر میں ایک شخص کو ہم ملنے گئے گشت میں اس کے جو گھر میں گئے میں نے پورے پاکستان کیا دنیا میں ایسا گھر کہیں شاہ بنا کر دیکھے بہت کم ایسے گھر دیکھے وہ اس نے بڑے شوق سے ہمیں سارا دکھایا پھرا پھرا پھرا پھرا چارے کر میں تو صرف لان ہی لان تھا اس میں پچیس پچیس ہزار کے سینکڑوں پودے لگے ہوئے ایک ایک پودا پچاس پچاس ہزار کا جب آگے بیٹھ گئے مصنوعی پہاڑی بنائی تو اس پہ بیٹھ گئے میں نے کہا آپ کو ایک آپ کو ایک روایت سنوں میں نے کہا جہاں سنیں انہیں سمجھے شاید میرے گھر پہ آ کر آدمی چاہتا تو کوئی تعریف کریں گے میں نے کہا ایک حدیث میں آتا ہے ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ نے گھر بنایا اور بادشاہ کا پیسہ تو یقیناً آپ سے زیادہ ہو اس نے تو اپنی شایان شان بنایا پھر اپنی رعایا کو بلایا کہ بولو میرے محل کے بارے میں سب نے زمین آسمان کے کلا بھی ملا دی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے آخر میں ایک درویش کی باری آئی کبھی تو بھی بول پہلے جان کی امان پہلے میری جان بخشی کی جائے ہاں ہاں بولو بولو کہا بادشاہ سلامت یہ جتنا نے اس گھر کی تعریف کی ہے اس سے بھی یہ گھر آلہ ہے لیکن اس میں دو عیب ہیں تو وہ سارے چھٹکے کون سے عیب ہیں کہا ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا مالک ایک دن مر جائے گا اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا کل ستدرکها سلامت والحوض عرب کیا خوبصورت شاعری کرتے تھے کہ کوئی گھر کتنا ہی سلامت کیوں نہ رہ جائے ایک دن آتا ہے کہ مکڑیاں وہاں جالے تن دیتی ہیں اور کیوار کھولنے کے لیے انسان نہیں ہوائیں باقی رہ جاتی ہیں ہوائیں ان کے کیوار کھولتی ہیں انسان وہاں کوئی نہیں ہوتا کیوار کھولنے والا تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں اللہ کے تابع ہو کے چلیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اب لے لے گھر تو کہاں ہے یہ مزیدار زندگی فی جنت نالیا وہ وہ عالیشان جنت میں ہے کیا ہے اس میں اتوفہ پھل جھکے ہوئے ذللت قطوفها خوشے جھکے ہوئے مسخر کیے ہوئے جنل جنتیں میدان سر پہ جھکے ہوئے لٹکے ہوئے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے نہ بیٹھے نہ سستائے نہ دائیں بائیں مڑے سیدھا ایک اڑان اڑے تو تب جا کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا جو ایک گچھا اتنا بڑا ہے وہ کہنے لگا یار رسول اللہ ایک دانا کتنا بڑا ہوگا آپ نے کہا تیرے اپنے کبھی بڑا چھترا دبا کر کے کھال کھینچ کے ڈول بنایا ہاں جی کئی دفعہ کا ایک دانا اتنا بڑا ہوگا تو اپنی شادی نہیں کرنے کا رسول اللہ مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا آپ نے کہا تیرے سارے قوم کو کافی ہو جائے گا پکانے کے شوق پورے کرو پکانے کی مصیبت ختم جو کہا حاضر پہناوے کے شوق پورے کرو ایک جوڑا نہیں ہوگا سو سو جوڑے جوڑے پہنائے گا اور یہاں تو دیکھو میں نے کرتا پہنا نیچے آپ کو کیا پتا بنیان میلی ہے کہ سفید صاف ستھری کرتے نے بنیان کو چھپا دیا سو جوڑے ہوں گے کوئی جوڑا دوسرے جوڑے کو چھپا نہیں سکے گا سو جوڑوں میں سے ہر جوڑا ایسے نظر آئے گا اب شوق پورے کرو پہناوے کے پھر ادھر پہنا ادھر میلا ہو گیا اب اتارو اب دھوگو اب استری کرو تو اب کیا کرو سو جوڑے اچھا وزن نہیں ہوگا چونکہ جنت کے کپڑوں کا تانا بانا نور سے ہے تو نور کا وزن نہیں ہوتا ہے اگر ان سو جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا یہ جتنا میں نے کرتا پہنا سے بھی زیادہ نا ہے اور پھر جب بدلنے کا ارادہ ہوگا تو سو جوڑے بدلے کون ایک اتارا دو اتارے تین اتارے تو اس میں ہی بازو تک جائیں تو یہ نہیں ہوگا بلکہ توبا درخت کی ٹہنی یوں کھلیں گی کپڑے بدلنے ہیں اچھا اچھا ٹہنی کہے گی کیسے چاہیے ٹہنی کہے گی کیسے چاہیے ایسے ایسے چاہیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں دل میں بھی آ جائے تو کافی ہے ایک دم شاخ پٹے گی اور سو جوڑے دوبارہ نکلیں گے نظر تو آئیں گے آتے ہوئے جب اگلی نظر پڑے گی جسم پر تو وہ سو غائب ہو چکے ہوں گے اور یہ سو زیب ہوں گے اس لیے وہ غائب کیوں ہو جائیں گے ساری جنت میں ایک واشنگ مشین کوئی بھی اور کوئی دھوبی گھاٹ کوئی بھی لہٰذا اللہ سارے غائب کر دے گا نئے سو پہنا دے اچھا پھر یہاں چلو آدمی سو سو جوڑے پہن لے بادشاہوں نے شوق لیکن چہرہ تو نہیں بدل سکتا نا اب تو مردوں کو بھی میک اپ کی سوئچ رہتی میں نے ہم گزرا والے میں بازار سے گزرے تو پر ہوا تھا جینٹس بیوٹی پارلر میں نے کہا جب کرنے کا کام کوئی نہیں رہا عورتوں والے کام شروع کر دیے اللہ کو راضی کرنے کا تو شوق ختم ہو گیا اب اسی پیشاب پکانے والے جسم کو سنوارنے کے چکر میں مرد بھی ہوئے عورتیں بھی پڑی ہوئی اور مصیبت یہ ہے کہ اس کا تو بڑھاپا کھا جاتا ہے اسے رم کھا جاتے ہیں اس سے بیماریاں کھا جاتی ہیں روزانہ سورج اعلان کرتا ہے مجھ سے عبرت لو میں کیسا حسین نظر آ رہا تھا وسط آسمان میں دیکھو میں منہ کالا کر کے جا رہا ہوں یہاں کا ہر حسن اسی طرح ڈھل جاتا ہے اور بڑھاپا مکڑی کے جالوں کی طرح اس کے اوپر بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن کے ختم کر دیتا جھکی کمروں کے ساتھ اپنی جوانی کو زمین میں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کبھی کوئی لوٹے اللہ ہم پیچھے کی طرف لیکن وہاں جمعہ بازار ہے اللہ کے دیدار کے بعد واپس آئے جمعہ بازار سے گزرے خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہیں کسی مرد کا جی چاہا یہ شکل میری ہو وہی بدل جائے گی کسی عورت کی جی چاہا یہ شکل میری ہو وہی بدل جائے گا ایک پل میں پھر غور ہے یہاں تو کل اتنا ہی نہیں جتنا ہے اب اس کو بڑھائیں کیسے کسی نے بڑے ٹو والا بوٹ پہنا کسی نے بڑے ہیل والا جوتا پہنا کل اوپر ہو جائے وہاں اپنے مزے کرو یا اللہ میرا کل بڑھا دے کتنا اتنے فٹ وہیں بڑھ گیا یا اللہ گھٹا دے کتنا اتنا وہیں گھٹ گیا ویلکم تیار اے میرے اے میری بندیو تم خواہش کرتے جاؤ میں پورا کرتا جاؤں یہ کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ورضوان من اللہ اکبر پر اللہ کا راضی ہو جانا ہی سب سے بڑی بات ہے تو زندگی کا وہ طرف جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہم کوئی جماعت نہیں کہ ہم یہاں کی لڑکیوں کو یہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو ہم تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں بھائی اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی پہ لڑکے بھی چلیں لڑکیاں بھی چلیں مرد بھی چلیں عورتیں بھی چلیں کل تاکہ کل کیا مت کو یہ جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں وہ ترتیب زندگی لائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کو نمونہ بنایا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عورتوں کی ایسی عطا فرمائی کہ ہمیں قیامت تک کے لیے ہماری عورتوں کے لیے نمونہ نہ آج کی عورت ہے نہ وہ میڈیا کی عورت ہے اور نہ وہ مالدار عورت ہے ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو قرآن کی گواہی دیکھو آدمی شخصیت پرست ہے یہ پتلون کیوں پہنتے ہیں کوئی انگریزوں نے آ کر بات پتلون پہنو ہم اندر سے مرعوب ہیں ان کی زندگی سے یہ ٹائیاں کیوں پہنتے ہیں یہ ہمارے معصوم بچے گلے میں ٹائیاں لٹکا اسکولوں کو جا رہے ہیں یہ کس کا ظلم ہے ان ماں باپ کا ظلم ہے جنہوں نے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی غلامی کا توخ پہنا دیا تو انہوں نے آ کر کہا کہیں پہنو لاہور میں بہت بڑا اسکول بڑا چلتا تھا وہ جو لڑکی تھی چلانے والی وہ تھوڑی ہو گئی تبلیغ کی طرف مائل اس کا میاں بھی ہو گیا تبلیغ کی طرف مائل تو انہوں نے بچیوں کے لیے سکار چھوٹے بچیوں کا اسکول اور لڑکوں کے لیے شلوار کرتا کر دیا جو بچیاں ذرا بڑی آٹھویں نویں ان کے لیے پردہ کر دیا ہزار کی نفری تھی اور اس میں سے صرف دو سو بچے رہ گئے آٹھ سو بچے بچیاں نکال لیے گئے ماں باپ نے نکال لیے گلبرگ کا اسکول ہو اور بچی اسکار پہن کے جائے اور لڑکی پردہ کر کے جائے اور بچہ ہمارا شلوار کرتا پہن کے جائے یہ کتنا بیکورڈ نظر آئے گا اس قوم کو ایٹم بم بنانے سے کیا فائدہ ہوگا جو اپنی تہذیب پہ فخر نہیں کر سکتے بدھو وہ دنیا میں میدان کیا ماریں گے جن کو اپنی تہذیب اور اپنی اپنی پہچان جو نہیں کروا سکتے میں جب اسکول پر ہوں سینٹ ماڈل اسکول ایک مثال دے رہا ہوں تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے ایسے بڑے تو ایم ایم بغیر یونیفارم کے چلا گیا نوی جماعت کی بات ہے تو پانچ روپے تو جرمانہ ہوا اور گنڈے پڑے دفتر صاحب تھے ہمارے بڑے موٹے سے کلاس ماسٹر ایسے ٹکا کے لگائے یہ کس بات میں مجھے ڈنڈے پڑے میں تو نہیں کام بھی پورا کیا ہوا ہے میں نے اسکول کی یونیفارم کے خلاف کیا ہے تو اسکول غیرت کھا گیا تو ہماری یونیفارم کے خلاف کیوں آیا ہے اللہ کا اللہ بھی ایسے ہی غیرت کھاتا ہے جب ہم اس کے رسول کی یونیفارم کو پھینک دیتے ہیں سنت ہے جی سنت کی سیر ہے انسان شخصیت سے اثر لیتا ہے تو ہم باقی سے متاثر ہیں اس لیے ان کی تہذیب ہمارے گھروں میں ہے ہماری بچیوں میں ہے ہمارے بچوں میں ہے ہمارے نوجوانوں میں ہے اور لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں کہ دوپٹے اتار دو اور کپڑے مختصر کر دو اور جینے پہن لو شلواریں اتار دو اور ٹوپیاں اتار دو اور تائیاں لگا لو آ کے نہیں یہ شخصیت پرست ہے انسان اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو اتنا ہائی لائٹ کیا قرآن میں ایسا بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کے رسول کی شخصیت سے اثر لے کر ان کے سانچے میں ڈھل جائیں جائیں يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر يسهر جو آيات ہیں ہمارے نبی کو یوں اوپر لے جا رہے اوپر لے جا رہے اوپر لے جا رہے کہ آپ نے خود بخود اثر لے اور مرعوب ہو جائے اور آپ کے سانچے میں ڈھلتا جائے ڈھلتا جائے ڈھلتا جائے ہر طریقہ اپناتا جائے کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے ملنے کا پتہ Madani recording centre Fatima plaza دکان نمبر تین بلاک سات فیڈرل بی ایریا نزد Tablighi Markaz Madani Masjid Karachi phone six double three double three six zero بسم الرحمن والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان